عمر رضی اللہ عنہ کا نام سنا آپ نے ارے بھی سنا نہیں سنا کچھ بولتے ہی نہیں ہو ہاں؟ زبان سے بولو اتنا وزن ہلاتے ہو اتنی زبان سے بولو ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسرے خلیفہ ہے امیر المومنین ہے لیکن ایمان اور اسلام کا نور ان کے سینے میں داخل ہونے سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ دشمنی کو محبت میں بدلتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں زندہ ہونے چاہیے یہ محنت اس کی ہے گھر گھر جا کر محنت کر کے ہر گھر میں وہ چراغ جلانا ہر گھر میں وہ روشنی جلانا کہ جس سے ہماری ہمارے گھر والوں کی ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھے ان کی اطاعت بڑھے محبت کے معنی کیا ہے زبان کا نام محبت ہے کہ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ بھی آ جاؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی اللہ بھی راضی راضی ہو جائے گا اور جوانوں آپ لوگ بھی آ جاؤ وہ جو کوٹی پہنے ہوئے ہیں نا وہ سب کو لے کے آ جاؤ آ جاؤ اتنے اچھے لوگ ہیں اللہ بھلا کرے تمہارا آ جاؤ نا وہی تو آواز تو وہاں بھی پہنچے گی لیکن مجلس کی جو برکت ہے وہ مل جائے گی اللہ اب وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو کون سمجھائے گا بھائی الگ بھی بیٹھ کے وقت تو پورا ہو جائے گا یہ عمل بن جائے گا آ جاؤ بہت اچھے لوگ ہیں وہ کوئی حفیظ ہی لگتے ہیں پیچھے سب کو لے کے آ جاؤ سب کو لے کے لیتے ہوئے آ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسلام میں دوسرے خلیفہ ہیں اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تھے لیکن جس بستی میں جس علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال زندہ ہوں گے اللہ وہاں کی دشمنی والے ماحول کو محبت میں بدل دیں گے ان اعمال میں تاثیر ہے اس میں طاقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے وہ عمل کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کی قدرت عظمت محبت کو اس کے خزانوں کو اس کی اس کی طاقت کو اللہ کے بندوں میں چل پھر کر کرنا کلمے کی محنت لے کر چلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے اس کی محنت لے کے چلنا یہ دعوت دعوت اللہ اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے اس کے حکم توڑنے میں ناکامی ہے اس کی دعوت لے کے چلنا امر بالمعروف لے کر چلنا نہیں انل منکر بھی ہے لیکن امر بالمعروف معروف پہلے ایک عمل تو یہ بولو کون سا دعوت اللہ بولو نا بیان کرنے نہیں بیٹھے سمجھے سمجھنے سمجھانے ایک بات سمجھ میں اللہ مجھے بھی ڈال دے اور میری زندگی بھی پابند ہو جائے اب بھی پابند ہو جائے وہ چیز ہمارے محلے میں زندہ ہو جائے اس فکر سے ہمیں سننا ہے اور اس سے لیے کرنا ہے پہلا عمل ہے دعوت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی آدمی کو اللہ کی طرف بلاتے اور وہ آپ کی بات قبول کر لیتا اور ایمان میں داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دین سکھانے کا انتظام کرتے سیکھنا سکھانا سیکھنا سکھانا بھئی میں نے کلمہ پڑھ لیا ایک بندھن ہے اللہ کے ساتھ قول و قرار ہے اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ معلوم کرنا اس کا نام علم اور جو معلوم ہو گیا اس پر عمل کرنا اس کو کہتے ہیں ذکر ان کی بات ماننا یہ ذکر دوسرا عمل سیکھنا سکھانا اللہ کے دین کو سیکھنا دوسروں کو سکھانا اس لیے اللہ کا دین نازل ہوا آسمان سے قرآن میں اللہ کے عوامی رائے تو اس قرآن کو سیکھنا سکھانا سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہم لوگ تو عجمی ہیں پہلے الفاظ سیکھنے پڑیں گے زبر زیر ٹھیک کرنا پڑے گا مخرص جہاں سے حرف نکلتا ہے وہ سیکھنا پڑے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح کریں تو الفاظ بھی صحیح کرنا پڑے گا پھر اس کو سمجھنا یہ اس کے بعد کا درجہ ہے ابھی تو امت الفاظ نہیں صحیح کر پائی زبر زیر ٹھیک نہیں کر پائی ہماری عام زبان میں اگر زبر زیر کا فرق ہوتا ہے تو معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں ایک مثال دو سنو گے دھیان سے کس ہو جاؤ گے سنو گے نا اب دیکھو یوسف بکریاں چراتا ہے یوسف بکریا چراتا ہے چیرا تا یوسف چراتا ہے اور اگر چاہ کے زبر کو پیش بدل دو یوسف بکریاں چراتا ہے بدل گیا لفظ وہی ہے ایک حرف کم نہیں ہوا ہے زبر زیر کے فرق سے معنی مفہوم بدل جاتے ہیں اس لیے ہمارے اپنے محلے میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنانا ہر آدمی ہر مسلمان اپنے گھر میں قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا کرے یہ اللہ کا کلام ہے اس سے لگاؤ پیدا ہوگا تو اس سے قوم عزت پائے گی ہاں کتابوں میں آتا ہے ان اللہ الكتاب اقواما کتاب به آخرین اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور بہت سو کو پست کرتا ہے یہ قرآن ایسی چیز ہے تو اس کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنانا دوسرا عمل وہ ہے سیکھنا سکھانا پہلا دعوت اللہ دوسرا سیکھنا سکھانا اور تیسرا ذکر و عبادت اور چوتھا خدمت اب مکہ میں یہ چاروں عامال دعوت عامال نبوت یہ زندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اللہ تعالیٰ نے قلوب کو نرم کیا اور ایک زمانے تک محنت کرنے کے بعد میں جن کے دل پتھر ہو گئے اور وہ اکثریت رہی تو اللہ کے نبی انسار مدینہ کو لائے چلو وہاں سے ہم دین پھیلائیں گے تو اللہ نے دین کی نصرت والے پیدا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربطہ میں اور تعلق میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کی انہوں نے دعوت دی کہ آپ مدینہ آئیں آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے ہم آپ کی حفاظت جیسے اپنی اولاد کی ماں باپ کی اپنے مال دولت کی کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے وہ مدینہ والوں نے کر کے بولو کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تو مکہ ہے اور پچاس سال سال تریپن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے دس سال مدینہ میں رہے مدینہ والوں نے ایسی نسرت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رہنا پسند کر لیا قیامت تک کے لیے اور اللہ سے مدینہ کو قبول کروایا کہ اللہ جیسے لوگ مکہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مدینہ کی طرف بھی لوگوں کو اسی طرح متوجہ کرتے ہیں اس کی بھی ایک داستان ہے اور پھر مدینہ والوں کی مستقل فضیلت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دل دلی لگاؤ جو دین کی نسرت کرے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی لگاؤ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان سے لگاؤ ہے جو دین کی کرے اس لیے آپ نے دعائیں دی ہیں انصار کو اللہ کی مغفرت فرما دے ولی اولاد الانصار انصار یہ اللہ جو دین کی مدد کرے ان کی اولادوں کو بھی معاف کر دے ولی اولاد اولاد الانصار یا اللہ ان کے پوتوں کی بھی مغفرت کر دے تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال دعوت کو زندہ کیا اور پھر نام لے کر ہدایت کی دعا مانگتے تھے آج تو ہم اپنے سگے بھائی کے لیے بھی ہدایت کی دعا نہیں مانگ رہے اپنی اولاد کے لیے پانچ منٹ دعا کا وقت نہیں ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں سیدھی چلی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہے کہ جو اللہ کے عرش تک جانے میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ایک تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دوسرا باپ کی دعا اولاد کے حق میں سیدھے اللہ کے عرش تک چلی جاتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں اور اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں جب بھی باپ دعا کرے گا اولاد کے حق میں وہ قبول ہو جائے گی اسی لیے کبھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت سی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے اپنی اولاد کو کوسا نہ کرو بد دعائیں نہ دو کوئی ایسے وقت میں پڑ جائے گی وہ تمہاری بد دعا ان کے حق میں لگ گئی تو پھر زندگی پر بھگتتے رہو گے اور کہتے میں تو پریشان ہو گیا تو پریشانی تو تیری بلائی ہوئی ہے اپنے گھر میں جب یہ تعلیم کے حلقے ہوں گے تو عورتوں کی زبان کنٹرول میں رہے گی اولاد کو کوسے گی نہیں اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں تعلیم کے حلقہ زندہ زندہ ورنہ عورتیں جب کوستی ہے نا تو کسی کو مار ڈالتی ہے پتہ نہیں کسی کو بیماریوں کی دعا دیتی ہے پتہ نہیں کسی کو جان مال لٹ جانے کی دعا کرتی ہے اور پھر یہ جہالت کا ماحول دور ہوگا اس لیے بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت دی ہے یہ دعوت کی محنت پھر ایک بڑی نعمت اس کو جتنا وزن دیا جائے گا جتنا اہتمام کیا جائے گا ہمارا ماحول بدلے گا ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں یہ اعمال نبوت کو اعمال دعوت کو زندہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ماحول کو بدلا ہے اور جب آدمی دعوت قبول کرتا ہے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں سچا ہے کچا ہے پکا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے اور آزمائے نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما دے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ہم تم سے پہلے بھی جو ہماری بات اٹھاتے تھے ہم نے ان کو پرکھا ہے جانچا ہے امتحان لیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کون سچے کون کھرے کون کھوٹے کھرے کھوٹے کا امتیاز اللہ کریں گے اس لیے حالات آوے تو آدمی جمے گھبراوے نہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ہمارے پر تو کوئی حالات ایسے لمبے نہیں ہے حالات تو صحابہ پر تھے ان کو پتھر پر گسیٹا گیا ہے گرم گرم ریت پر لٹایا گیا ہے ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا ہے ان کو سولی پر چڑھایا گیا ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے حالات تو انہوں نے جھیلے جس خاتون کی اسلام میں سب سے پہلے جس نے جان دی ہے وہ حضرت سمیہ ہے کہ جس کے ساتھ بہت بہت برا ویوہار کیا گیا تھا حالات جیلے ہیں اچھے کپڑے ماں باپ پہناتے تھے ایمان کی وجہ سے کپڑے چھین لیے تو کہ چھین لو ایمان نہیں چھین سکتے ہم ایمان تو نہیں چھوڑ سکتے کسی حال میں حضرت مصعب بن بن رضی اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ ان کو دو سو دیرم کا اس زمانے کا جوڑا پہناتے تھے ان کے ان کے پہننے کے جوتے یمن سے آتے تھے ان کی خوشبو بہت دور سے آتی تھی جس گلی سے گزر جاتے تھے پتہ لگ جاتا تھا یہاں سے مصحف گزرے ہیں لیکن ایمان اسلام قبول کیا تو اللہ نے پرکھا تو ماں باپ نے کہا اگر یہ بات لینی ہے کپڑے اتار دے گھر چھوڑ دے چل بھاگ جائے سے میرے گھر میں نہیں چاہیے ابا کا گھر چھوڑ سکتا ہوں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا انہوں نے برداشت کیا ہے ان امال کی وجہ سے پھر اللہ قلوب کو نرم کرتے ہیں اب مکے میں یہ امال تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل بولو نا نام وہ قربانی والی تھی ہم تو ان کا نام لیتے ہوئے بھی ابھی سنا بھی نہیں اپنی عورتوں کو سنا یہ کارنامے تھے دیکھو کہ اپنے بھائی کو کیسے کھڑا کر دیا امی جمیل کو بہن کو پہلے ہدایت ملی بہن کو پہلے سچا راستہ ملا بہنوں کو پہلے سچا راستہ ملا سالے کو بعد میں ملا تو یہ پہلے ہی مان لائے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم اتر رہا تھا فضائل کا وہ قرآن گھروں میں سیکھ رہے تھے آپس میں بیٹھ کر سیکھ رہے تھے ایک دن میں یہ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے سب قوم کے آگے والوں بڑوں نے کہا کہ بھائی بھائی یہ روزانہ کی گرگری ہے ان کا خاتمہ کر دو ہاں ہاں ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے سب نے ہاں حوالہ کیا کون کرے گا یہ گھنٹی کون باندھے گا تو حضرت عمر نے کہا میں تیار واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تم ہی کر سکتے ہو تم بہادر ہو اس ارادے سے چلے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا مانگتے تھے یا اللہ دو آدمی بڑے صلاحیت والے ہیں ایک تو ابو جہل ہے اس کا نام عمر بن ہشام اور دوسرے عمر بن خطاب یہ اللہ دو عمر ہیں دو میں سے جو تجھے پسند ہو اے اللہ تو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما ہم تو اپنے گھر والی کے لیے بھی دعا نہیں مانگتے اولاد کے لیے دعا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس لیے یہ کام یہ سکھاتا ہے تقریر کا نام نہیں ہے یہ یہ تو جذبات بنیں گے اصل کام محنت ہے یہ محنت ہے بھائی محلے میں گش کرو محل مسجد میں تعلیم ہوتی ہو بیٹھ جاؤ جماعت آئے تو ان کی نسرت کرو اور کیا کام ہے کہ روزانہ گھنٹے نکالو اور کیا کام ہے کہ مہینے میں تین دن نکال کر اطراف میں جاؤ ایک محنت ہے محنت کیا ہم اس کو کریں گے تو اللہ تعالی حالات بدلیں گے اپنی زندگی میں بھی پھرنے کا نام نہیں ہے پھر کر کچھ لینا اور جب ایمان ٹھیک ہوگا تو سب سے پہلے عبادت کا مزاج بنے گا عبادت جاندار بنے گی تو آدمی اپنی نیکیوں کو بچانے میں معاملات کی فکر کرے گا اور جب اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ یہ خیر تو سب جگہ اچھا ہونی چاہیے تو اس کا معاشرہ ٹھیک کرے گا پھر اس کے اچھا اخلاق ہوں گے اس لیے میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ نے ایک محنت دی ہے حضرت عمر نے کہا میں کروں گا تو تو اسی ارادے سے چلے راستے میں ایک صاحب مل گئے گا مزاج اور تیور بدلا ہوا ہے عمر کہاں جا رہے ہو کہ یار یہ روز کا جھگڑا ہے آج نمٹا دو کہ بھائی تم نے جو ارادہ کیا ان کا بھی کوئی خاندان ہے ان کے بھی کچھ لوگ ہیں کیا بات کرتا ہے لگتا ہے تو بھی وہی تو بھی تو بھی وہ تھے ایسا لگتا ہے تو کہا ہاں تو کیا ہے اس میں تو دونوں سامنے ہو گئے تو بھئی جانے میرے سے کیا کرنے لڑتا ہے پہلے تیرے گھر کی قبل لے جا تیری بہن بہنوں کو دیکھ میرے گھر میں آ گیا ہے اچھا تو وہاں سے پلٹ کر سیدھے بہن کے گھر گئے دروازہ کٹ کٹ آیا وہ ایک دم سے سہم گئے آواز بدلا ہوا ہے دروازہ کھولا کھولنے کے بعد میں بہنوئی جیسے دروازہ کھولا نا تو بہنوئی کی داڑھی پکڑ کر سیدھے برابر غصہ اتارتے رہے اور غصہ اتارنے کے لیے کبھی یوں پچھاڑ رہے کبھی یوں پچھاڑ رہے اور بہن تھی وہ تو اپنے خاوین کو بچانے بیچ میں آئی تو بہن پر بھی غصہ اتار دیا اور ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا اور خون نکل آیا بہن کہنے لگی بھائی ہم اچھی بات کی وجہ سے مارکا رہے اس سے جو ہو سکے کر لے ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو وہ بھی عمر کی بہن تھی بھائی ہم اس خیر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم اس خیر کی وجہ سے ہم کو مار رہے ہو ہم نہیں چھوڑیں گے اس کا اب جب بہت غصہ اتر چکا تو عمر کا پارا نیچے آیا ہاں تو پھر کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تم کرتے کیا تھے تو اب بہن دعوت کا مزاج رکھتی تھی بہنوں ہی دعوت کا مزاج رکھتی تھی اور کوئی دوسرے ہوتے تو کہتے جا بھائی جا تیرا کام تیرے گھر جا بہت ڈہی ڈہی باتیں کرنے لگا ایسا کر کے اور یہاں موقع ملا تو کہنے لگے بھائی جان ہم تو اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے کیا کہا تعلیم میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی کتاب کا سیکھنا سکھانا سمجھنا کر رہے تھے اچھا تو بتاؤ وہ کہاں ہے وہ صحیفہ تو باہر ہی تھا دیکھے بھائی جان یہ صحیفہ ہے لیکن آپ ناپاک ہو تو بہن نے پانی رکھ دیا گسل کانے میں اور کہا پہلے نہا لو آدمی جب نا زیادہ تو نہوے تو اس کا غصہ کیا ہو جائے گا ہاں؟ ٹھنڈا ہو جائے گا میں حکم ہے بہت غصہ ہوئے نا کوئی آگے بگولا ہو جائے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جا اس کے بعد بھی غصہ نہیں جاتا تو لیٹ جا اور زیادہ ہے تو جا غسل کر لے وضو کر لے غصہ بھی ہر گھڑی غصہ اچھی چیز تھوڑی ہے اللہ کے لیے غصہ اچھی چیز ہے ہر گھڑی غصہ اچھی چیز نہیں ہے غصہ تو شیطان کی طرف سے ایک آگ ہے اس لیے دیکھو کہ شیطان کی طرف سے جو غصہ دلایا جاتا ہے تو آنکھیں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں غصے میں تو آدمی دیکھے کہ غصہ میرا اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے بہن نے پانی رکھ دیا بھائی جان نے غسل کیا اب اس کے بعد وہ تو ان کی زبان تھی عربی اب وہ جو اللہ کی اللہ کا کلام کھولا اور باوضو ہو کر دھیان توجہ کے ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں تو اب اس میں جو صورت شروع ہو رہی تھی وہ تھی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما إله إلا اللہ له الأسماء الحسنى اللہ کی قدرت عظمت اس کی خوبی اس کی بڑائی جب یہ سنی اچھا تو اب دل کی حالت بدل گئی یہ اعمال ہے جو دل کو بدلتے ہیں تعلیم کے حلقے دعوت کی فضا سیکھنے سکھانے کا ماحول ذکر و عبادت کا ماحول اور خدمت کا ماحول یہ جس بستی میں زندہ دعوت کو کو نبوت اللہ تعالیٰ ان بستیوں میں قلوب کو پلٹا کھلاتے ہیں ابھی تو آپ یہ تھوڑے نظر آتے ہو یہ تو پہلے تھوڑے بھی نہیں تھے کچھ کچھ لوگ تھے تھوڑا تھوڑا ابھی کام شروع کیا ہے اللہ یہ برکتیں دکھا رہا ہے اگر ہم دل و جان سے اس کام کو جیسے کرنا چاہیے ویسا کریں گے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے نہیں بدلیں گے ارے بولو اس کے لیے کہہ رہے ہیں چار مہینہ بھاری لگتا ہے لیکن ہمت سے اس کام کا مزاج اس کام کا طریقہ اور اس کام کا انداز سیکھ لو تاکہ اپنی اپنی بستی میں ہمارے لیے کرنا آسان ہو کرنا آسان ہو جائے آپ کہتے ہیں بات بہت اچھی ہے پر یہ چار مہینے والی بات بہت ذرا اگری لگتی ہے یہ اگری نہیں ہے یہ دیکھو تیس سال کا ہو گیا اور تیس سال میں سے ایک چار مہینے مانگ رہے ہیں تو ایک سال کے چار دن ہوئے کتنے ہوئے ارے بھائی تم تو گنتری والے لوگ ہو چار دن ہوئے ایک سو بیس دن ہوتے ہیں اور تیس سال کے چار مہینے تیس سال کی عمر ہے اور چار مہینے مانگے ہیں تو ایک سال کے چار دن اپن نہیں دے سکتے تیس سال کی عمر ہو گئی میرا مزاج دعوت کا نہیں بنا میرا مزاج نبی کی وراثت اٹھانے کا نہیں بنا میرا مزاج عبادت کا نہیں بنا میرا مزاج سیکھنے سکھانے کا نہیں بنا میرا مزاج خدمت کا بھی نہیں بنا ہے اور میری ذمہ داری تو ساری دنیا کی ہے میں تو ابھی اپنی بستی میں بھی نہیں کر رہا ہوں تو پھر سے میں ہمت کروں ایک فضا میں جاؤں اپنے آپ کو پابند کروں تعلیم کے حلقے میں بٹھاؤں اتنا بٹھاؤں دو دو گھنٹے کہ گھر آ کر آدھا گھنٹہ بیٹھنا آسان ہو جائے اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کوئی آپ سے دشمنی ہے کہ آپ کا گھر چھوڑوائے نہیں نہیں ہماری ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے اور جب آدمی دین کے لیے آگے بڑھے گا نا تو دین اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے گا اور آدمی اللہ کے دین پر خرچ کرنے کی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کرے گا وہ غیبی نظام چلاتا ہے آدمی کی نیت اور ارادے پر اس کے فیصلے پر اللہ غیبی نظام چلاتا ہے ہاں آپ کہو تو ایک قصہ سنا کر بات ختم کر دو سنا لیکن کون کون ارادہ کرو گے پکا اس محنت کے کرنے کا اپنی بستی میں اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں جان مال خرچ کرنے کا کون ارادہ کرتا ہے سب کرتے ہو ابھی کچھ رہ گئے کچھ سو رہے لگتا ہے پیچھے والے تو کچھ ہی نہیں ارے پیچھے والے ارادہ کرتے ہو ان انشاءاللہ محنت تو آپ لوگ بستر چھوڑ کے کیوں نہیں آئے اتنی مشق تو کرتے اچھا چلو مان جاؤ ابھی پانچ منٹ کے لیے اٹھ کے آ جاؤ آ جاؤ کیا دیر لگتی ہے جب اتنا کرنے کا ارادہ کرتے ہو یہ چند فٹ آ جاؤ کتنے فٹ چلنے کا ہے آپ کو اللہ ساری دنیا میں لے جائے گا ہاں آپ کہو تو سنا دو سنا دو کیسے اللہ کے بھی انتظام کرتے ہیں یہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت شیخ العدیز صاحب نے فضائل اعمال میں فضائل صدقات میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ صحابہ کو سنایا کیا سنایا کہ دیکھو تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا اور اللہ کے نبی جو بولتے ہیں وہ اللہ کی بات بولتے ہیں دیکھو اس میں شک نہیں کرنا اللہ نے فرمایا میرے نبی جو بولتے ہیں وہ میری مرضی کی بات بولتے ہیں غلط نہیں بولتے بکواس نہیں ہے مزاق نہیں ہے ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کی زبان سے نکالتے ہیں ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا اکیلا جا رہا تھا اس نے اپنے اوپر بادل میں ایک آواز سنی کیا آواز سنی کیا نام تمہارا عمار یہ آواز سنی ایک داغا ایک نام تو آپ کا اس کا تو عبداللہ ہے میں آپ کو کہتا ہوں عمار کے کھیت میں پانی دو کہاں آواز سنی آسمان میں بادل میں تو بادل جا رہا تھا تھوڑی دور وہ بادل چل کر آگے چلا آگے چل کر پانی برسنا شروع ہوا کوئی آدمی نہیں ہے غیب سے آواز آئی کہ امار کے بگیچے میں پانی دو امار کے کھیت میں پانی دو تو کہتے یہاں تو کوئی دکھتا نہیں ہے میرے کو تو امار دکھتا ہے پر یہ بھی ایسے نیت کر لے تو اللہ اس کو بھی ایسے ہی کریں گے امار کے کھیت میں پانی دو تو پانی برسنا شروع ہوا اور جہاں برس رہا ہے وہاں تو دکھتا بھی نہیں امار لیکن وہ کہتے ہیں اس میں کوئی راز ہے تو جیسے وہ پانی پتھریلی زمین میں برسا تو نالے کی شکل بن کر چلنے لگا تو یہ آدمی اس نالے کی شکل کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک نیچان والے بھاگ میں امار کھڑے ہیں اس کو نہیں پتا اس نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے کہ میرا نام امار ہے اچھا یہی امار ہے پانی یہی آیا ہے جس کی گیبی آواز تھی وہی پانی ہے یہ پانی چل کر اسی کھیت میں آیا ہے اور آواز جو سنی تھی وہ یہی تھی کہ امار کے کھیت میں پانی دے اس نے خدری کر لی خدری کرنے کے بعد یوں کہہ رہا ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ اور اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم یہ بتاؤ اس کھیت میں کرتے کیا ہو یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے ہیں امار یہ بتاؤ تم اس میں کیا کرتے ہو تو اس نے کہا تم اللہ کی قسم دے دی اب تو مجھے سچ سچ بتانا پڑے گا گول مول نہیں اللہ بڑے ہیں اللہ کا نام بڑا ہے اس لیے کہتے ہیں کوئی آدمی کہ اللہ سے ڈر تو آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے اللہ کا واسطہ دے تو اتنی بڑی چیز ہے اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے اللہ بڑے ہے ابھی بھی شیطان آپ کو کہے ابھی نہیں پھر تو کہ نہیں ابھی ہی ابھی جانا ہے تو کیا کہہ رہا تھا یہی عمار ہے اللہ کا اللہ کی قسم دی ہے تو میں تمہیں سچ سچ بتاتا ہوں اس کھیت میں میری نیت اور دانت جس روز سے میں محنت کرتا ہوں میری نیت یہ ہوتی ہے اس میں جو پیداوار ہوگی اس میں ایک ترتییا جب پیداوار ہو جاتی ہے تو میری اپنی نیت ہوتی ہے تو جو کچھ اس میں چاہے مانڈوی پکائی ہو چاہے گھیوں پکائے ہو چاہے پھل پکائے ہو چاہے جو پکایا ہو میرے کھیت میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ بیچ باج کر اسی میں بیارن کے لیے خرچے کے لیے اسی میں ایک حصہ نکال لیتا ہوں دوسرا حصے میں اپنے گھر والوں کا اہل ویار کا اولاد کا خرچہ کھانا پینا کپڑا لتا نکال دیتا ہوں اور ایک حصہ میں نے اللہ کے لیے نکالا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بس یہ یوسف جو جنگل میں جا رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا راز یہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ قصہ سناتے تھے اور صحابہ کو جب کسی جگہ بھیجتے تھے کہ تم جا کر وہاں کیا کرو گے تو صحابی کہتے یا رسول اللہ میں وہاں جا کر وہی کام کروں گا جو بنی اسرائیل کا نیک آدمی کرتا تھا اچھا بنی اسرائیل کے نیک آدمی کے لیے اللہ انتظام کرے تو اللہ ہمارے لیے انتظام نہیں کرے گا بولو بولو تو ایک تہائی جان مال کی اللہ والے مطالبہ کرتے ہیں ایک تہائی جان مال لگانے کی نیت کرو حضرت شیخ اللہ والے انہوں نے اس قصے کے بعد لکھا ہے پوری کتاب میں اپنی بات کہیں نہیں لکھی لیکن اس قصے کے بعد لکھا ہے بڑا مجرب نسخہ ہے یوں لکھا ہے عمار بڑا مجرب نسخہ ہے مجرب جانتے ہو مجرب اٹھ انو کے لو بڑا مجرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ دن تجربہ کر کے دیکھ لے یوں لکھا ہے تو کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ایک تہائی چاند مال اللہ کے راستے میں لگانے کا کون نیت کرتا ہے تو کھڑے ہو جاؤ تو یہاں یہاں آدمی آدمی ڈھیلا ڈھیلا پڑتا پڑتا ہے ہے لیکن چلو پہلے سے ہماری تیاری نہیں تھی یہ نیت کر لو کہ جو لوگ جماعت میں جائیں گے انشاءاللہ ہماری بستی سے ہم ان کے معاون بن جائیں گے ان کے مددگار بن جائیں گے اور اپنی جان کی ترتیب یوں بنائیں گے کہ دو ہزار بیس میں اب یہ دو ہزار انیس ختم ہو رہا ہے دو ہزار بیس میں انشاءاللہ جنوری میں جلد از جلد میری چار مہینے کی ترتیب چار مہینہ یعنی بارہ مہینے کا ترتیاں اور تیس سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے ابھی تک چار مہینے نہیں لگے تو کون کون ایسے ہیں جن کے چار مہینے اب تک نہیں لگے ذرا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ کیوں شرمانا اللہ قبول کر لے نیت کر نیت کے ساتھ اٹھا کہ اللہ ہمارے لگوا دے اب اس میں کون ایسا کہتا ہے کہ انشاءاللہ اچھا تو یہ ہے کہ یہاں سے جماعتیں جا رہی ہیں ان کے ساتھ چلے جا اگر ہمت نہیں پڑتی تو دس بارہ دن میں ہفتے عشرے میں انشاءاللہ دو ہزار بیس شروع ہوتے ہی ہمارے چار مہینے شروع ہو جائیں گے کون ایسے ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے جی یہاں سے چلا جاتے ہو تو چلا بھی لے لیں گے نقد جو تیار کھڑا ہو چار مہینے کی نیت سے کھڑا ہو اچھا دو ہزار بیس میں کون کون لگا دے گا کھڑے ہو جائے بھائی کوئی لکھے گا لکھے گا کوئی کیا نام ہے صاحب کا محمد بھائی کہاں گئے راجولا کے اللہ کو بول کرے محمد بھائی راجولا اور کون ہے یہ ان کا نام کیا ہے امین بھائی بگسرا امریلی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ جس کا بھی ارادہ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ارے سب کو اللہ دیں گے کھڑے ہو جاؤ یہاں لکھا اور بولو بھائی ارے آج ارادہ کر لو کل اللہ آسان کر دے گا تو تمہارے نام سے قصہ سنا ہے اسکول جاتے ہو کیا کون سی کلاس میں ہو بارہویں میں ہے تو ویکیشن میں دس دن بیس دن کا ویکیشن ہو تو یوں کھڑے ہو کے لکھا اور جب تک ویکیشن رہے گا میں جماعت میں اپنی جماعت بناؤں گا اور جس وقت میری پڑھائی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ چار مہینے جاؤں گا اور ایسے چار مہینے جاؤں گا کہ ہر سال ایک ترتییاں لگاتا رہوں گا چلو اور کون ہے اور کون ہے بھائی ارے بھائی اور کون ہے اس میں بہت ساتھی نظر آتے ہیں میں میں نے کہا دو ہزار بیس انشاءاللہ لگا دیں گے کیوں آپ نے ارادہ نہیں کیا اس سال ہو گیا چار مہینہ کر لو کر لو شوق سے کر لو اللہ نے آگے بڑھایا ہے آگے بٹھایا ہے تو آگے چلو <laughs> جس کے اب تک نہیں لگے وہ کون نیت کرتا ہے جس کے لگ گئے وہ دوبارہ اس نیت سے لگاوے کہ اللہ ہر سال چار مہینے لگانے کی توفیق دے اور بولو بولو بولو ہمت کرو ہمت سے فیصلہ نہ کرے وہاں تک آدمی نہیں جا سکتا اللہ کہتے ہیں کہ تو فیصلہ کر پھر میں تیرے گمان کے ساتھ کون ہمت کرتا ہے نہیں ہمت کرتے اچھا بھائی ابھی ہمت نہیں پڑتی تو نہ جانے کا فیصلہ تو مت کرو ابھی ایک مجلس اور باقی ہے اور اس مجلس میں آپ کو جانے کا من ہو جائے تو جماعتیں آپ کے سامنے جا رہی ہے راجولہ کی جا رہی ہے جیسر کی جا رہی ہے امریلی کی جا رہی ہے اور بگسرا کی جا رہی ہے اور کیا نام ڈونگر کے ہیں یہ سب جگہ کے لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو ابھی ایک مجلس اور باقی ہے اس مجلس میں پیچھے بیٹھنے والے جیسے ہیں نا وہ اپنا بستر چھوڑ کر پہلے سے مجلس کے ساتھ مل کر بیٹھے کون کون مل کر بیٹھے گا اور بغیر آواز لگائے بیٹھ جاؤ گے یہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا رہے گا نہیں میرے بھائیو ایک اچھا ماحول دکھا ابھی ایک مجلس باقی ہے پتہ نہیں کس وقت دل اللہ تعالیٰ پلٹا کھلا دے اور دل میں بات آ جائے اور آدمی اللہ کی نسبت پر کھڑا ہو جائے جیسے حضرت عمر کے تعلیم کا حلقہ وہ وہ جو گھڑی تھی ان کے قبولیت کی تھی تو تو پھر انہوں نے یوں کہا کہ بھائی بہن مجھے مجھے سرکار مدین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو میرا دل اب بے چین ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا رہے ہیں کہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں تو صحابہ نے دیکھا ارے یہ تو بہادر آدمی ہے تو روز کہیں نہ کہیں پلان بنا تھا یہ آیا ہے یا رسول اللہ تو ایک دم سے اٹینشن ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر کے ساتھ آیا ٹھیک ہے شر ہے تو دیکھیں گے لیکن اللہ کے نبی ہمیشہ خیر کی طرف راغب رہتا ہیں وہ جب قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا عمر اب تک شک میں پڑے ہو کیا کر رہے ہو تو اب شرم کے مارے گردن جھکی ہوئی ہے وقا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول اب ایمان قبول کر لیا بس پھر آپ کے ہو کر رہے ہیں پھر اللہ نے دل میں ایمان کا وہ نور تقوی کی وہ طاقت دی تھی کہ نیچے زمین پر سو جاتے تھے اینٹ نیچے رکھے ہوئے تکے کے بجائے لیکن دو تہائی دنیا کے بادشاہ ان سے ڈرتے تھے دو تہائی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے بڑے بڑے نامور بادشاہ جو ہے وہ یوں ڈرستے تھے حالانکہ زمین پر سوتے تھے وہ ایمان اور اعمال کی طاقت ہوتی ہے یہ محنت اس کی ہے کہ ہر مسلمان میں یہ جذبہ یہ شوق یہ یہ ولولہ پیدا ہو جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے ذمے یہ کام ہے تو سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ نو نہ جانے کا فیصلہ نہ کرو ابھی ایک مجلس باقی ہے شاید اللہ تعالیٰ دل پلٹا کھلا دے اور دل میں آ جائے اور کی یہ عادت رہی ہے کہ نقد بہت لوگ نکلتے ہیں پہلے سے پلاننگ والے نہیں نکلتے نقد زیادہ نکلتے ہیں تو انشاءاللہ آخری مجلس میں کھڑے ہو کر نام لکھوا دو گے کون کون لکھوانے کی نیت کرتا ہے کہ بھائی انشاءاللہ لکھوا دیں گے ٹھیک ہے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے بھی ڈرتے ہیں ارے قبول ہو جائے گی کو ہاتھ اٹھاتے ڈرتے ہو اچھا دیکھو اشراق کا وقت ہے جن کا غزو ہے ماشاء اللہ دو کر کے اشراق کی چار رکعت پڑھ لیں حج عمرے کا ثواب مقبول عمرے کا ثواب لے لیں اور باقی اپنی تسبیحات اور معمولات پورے کر لیں سبحان اللہ